جناب مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ ممبر پر کھڑے ارشاد فرما رہے تھے بنی بن بن مغیرہ نے اجازت چاہی کہ علی ابی طالب کو اپنی بیٹی بیاہ تو میں اس کی اجازت نہیں دیتا پھر اجازت نہیں دیتا پھر اجازت نہیں دیتا ہاں اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی لڑکی سے نکاح کر لے بلا شبہ میری صاحبزادی میرے دل کا ٹکڑا ہے مجھے برا لگتا ہے جو اسے برا لگے اور مجھے اذیت ہوتی ہے اس سے جس سے اس کو اذیت ہو احمد بن یونس کی سند میں اخبرنا کا سیوا استعمال ہوا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار اکہتر